اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہر کس قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا